حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خواب میں اذان دکھلائی گئی تھی ان سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تین دفعہ دھویا اور دونوں بازو دو دفعہ دھوئے پاؤں کو بھی دو مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسا دو دفعہ کیا سنن نسائی حدیث نمبر ننانوے